السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس خیریت سے ہیں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو ٹیسٹنگ دا سیلس سسٹم کے بارے میں کچھ بات چیت بتائی تھی اور ساتھ ہی ساتھ آپ سے میں نے ایک مزید بات کی تھی وہ تھی کہ آپ کو اب پڑھائی شروع کر دینا چاہیے اب سے آنورڈس جو اب آپ تیاری کر رہے ہیں وہ فائنل کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے اس میں آپ نے نارمل لیول پر آڈیٹنگ کیا ہے اس کے آڈیٹر کے فنکشنز کیا ہیں کچھ حد تک آڈیٹ کرنے کے لیے آڈیٹر نے اس آڈٹ کلائنٹ کے بارے میں جو معلومات حاصل کرنی ہے وہ کیا باتیں ہیں پریکٹیکل آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے آڈیٹر کون کون سے پروسیجرز اپناتا ہے یہ وہ باتیں جو اب ہماری شروع ہو چکی ہیں لہذا اب آپ لوگوں کو برابر کتابیں کھول کر ہینڈ آؤٹس کھول کر اس میں جتنی بھی السٹریشنز دی ہوئی ہیں سالو پرابلمس دی ہوئی ہیں ان کو سالو کرنا چاہیے یہاں پر اب آپ کو بہت زیادہ توجہ ریکوائرڈ ہے اپنی پڑھائی کی طرف ادروائز پھر فائنل کا ایگزام مشکل ہو جائے گا ابھی مڈ بھی تو آپ نے دیا ہے تو فائنل پھر آپ کے لیے اور بھی زیادہ پرابلم ہو جائے گا کچھ اندازہ ہو چکا ہوگا جب ایک مرتبہ اسٹوڈنٹ ایگزام دے کے فارغ ہوتا ہے اس وقت بہت جوش و جذبہ ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے اگلے ایگزام کی تیاری کے لیے لیکن پتہ نہیں کچھ ہی عرصے کے بعد وہ جذبہ جو ہوتا ہے مان پڑ جاتا ہے پھر جب ایگزام قریب آتے ہیں تو فوری طور پہ دوبارہ ایک جذبہ جاگتا ہے کہ یار پڑھنا تھا یہ تو بہت زیادہ بیک لاگ اکٹھا ہو گیا بار میری تجویز ہے کہ ابھی سے پڑھائی شروع کر دو آج جو میں نے آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے پرچیز سے متعلق کہ ہم نے پرچیزنگ سسٹمز پر دیکھنا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کس طرح سے لگایا جاتا ہے پرچیزنگ بہت سینسٹیو ایریا اور پرچیزنگ سے متعلق جب بھی بات ہو تو یہ کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ یہ پرچیز آف را مٹیریل کی بات ہو رہی ہے یا پرچیز آف گڈس کی بات ہو رہی ہے جو کہ ہم نے سیل کرنی ہے بہت واسٹ ایریا ہے پرچیزنگ کا اس میں نان کرنٹ ایسٹ کی پرچیزنگ بھی آ جاتی ہے اس میں انوینٹری کی پرچیزنگ بھی آ جاتی ہے اور ایون اس میں سروسز جو آپ پرچیز کرتے ہیں جن کو آپ ایکسپینسز کے طور پر لیتے ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں فار ایگزامپل آپ الیکٹرسٹی پرچیز کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ ریپیئر کے لیے سروسز پرچیز کرتے ہیں یہ تمام چیزیں بھی پرچیزنگ میں آتی ہیں سو so, یہ ایک انتہائی سینسٹیو ایریا یہاں پر آڈیٹر کو باقی کے ایریاز پر بھی ایک خاص وجیلنس ریکوائرڈ ہوتی ہے لیکن پرچیزنگ میں بہت زیادہ پرابلمس آ سکتی ہیں اس لیے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کر آڈیٹر اس پرچیزنگ کے ایریا پر ٹیسٹ اپلائی کرتا ہے سو ہم جو پرچیزنگ کے ایریا میں آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹیسٹ آف کنٹرول سے متعلق کیا پروسیجرس ہیں آپ کو ایک ترتیب تو لاسٹ لیکچر میں میں نے بتا دی کہ جب بھی ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے تو سب سے پہلے کنٹرول آبجیکٹوس کی بات کریں گے اس کے بعد کنٹرول پروسیجرز کی بات کریں گے اور پھر ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کریں گے تو پرچیزنگ میں ابھی میں آپ کو باقاعدہ لیکچر کی طرف لے کر جانے سے پہلے ایک اوور ویو دے رہا ہوں پرچیزنگ کب کرتے ہیں جب پہلے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے ضرورت کب محسوس ہوتی ہے جب جس ڈپارٹمنٹ کو وہ آئٹمس ریکوائرڈ ہوں وہ ایک ریکوزیشن بھیجے اسٹور ڈپارٹمنٹ میں فار ایگزامپل میں ایک تھوڑی سی تصویر کشی کرتا ہوں آپ کے سامنے ہم فیکٹری سپلائی سے متعلق بات کرتے ہیں کہ فیکٹری میں جو کچھ میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس میٹیریل کی ضرورت پیش آئی پروڈکشن مینیجر کو اس پروڈکشن مینیجر نے ریکویزیشن بھیجی اسٹور انچارج کو اسٹور انچارج کے پاس اگر وہ مٹیریل نہیں تھا تو وہ ریکوزیشن بھیجے گا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو اب پرچیز ڈپارٹمنٹ دیکھو اگر تو اسٹور میں مٹیریل ہوتا تو وہ ایشو کر دیتا لیکن اگر اسٹور میں مٹیریل نہیں موجود تو وہ ریکوزیشن بھیجے گا پرچیز کرنے کے لیے پرچیز ڈپارٹمنٹ کو وہاں سے پرچیز ڈپارٹمنٹ اب پرچیز آرڈر بنائے گا اور سپلائر کو بھیجے گا یہاں سے پرچیزنگ شروع ہوتی ہے اور پھر سپلائر چیزیں بھیجے گا اور وہ انوائس اور پھر انوائس ریکارڈ ہوگی وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہونا چاہیے کہ why do we purchase purchase department کبھی اپنی مرضی سے گڈس پرچیز نہیں کرے گا اس کو جب تک ریکوزیشن نہیں آئے گی اس وقت تک وہ پرچیزنگ کے لیے موو نہیں کرے گا اب ریکوزیشن کہاں سے آ رہی ہے ڈیفینیٹلی اگر وہ اسٹور آئٹم ہے تو اسٹور سے آ رہی ہے ریکوزیشن اور اگر وہ اسٹور آئٹم نہیں ہے لائک کوئی پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کرنی ہے کوئی نان کرنٹ ایسڈ پرچیز کرنا ہے کوئی فرنیچر پرچیز کرنا ہے ایئر کنڈیشننگ پلانٹ پرچیز کرنا ہے اس قسم کی کوئی چیز پرچیز کرنی ہے تو وہ پھر اگر اس کی ذمہ داری آپریشن مینیجر کے سپرد ہے تو آپریشن مینیجر جو ہے وہ ریکوزیشن بھیج رہا ہوگا یا جنرل مینیجر کے سپرد ہے تو جنرل مینیجر جو ہوگا وہ ریکوزیشن بھیج رہا ہوگا پرچیز ڈپارٹمنٹ کو اور پھر پرچیز ڈپارٹمنٹ کی اگلی باتیں شروع ہو جائیں گی جو کہ کنٹرول کے تحت ہونا چاہیے سو so, یہ ایک بریف سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا ہے کہ پرچیزنگ کی کب ضرورت پیش آتی ہے ہم کب کچھ پرچیز کرتے ہیں اور پھر اس میں کنٹرول میئرس جو اپنائی جاتی ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ آف کنٹرول کی ضرورت پیش آئے گی اس پرچیزنگ سسٹم ہے اور یاد رکھیے گا کہ پرچیزنگ میں ہم بنیادی طور پر کریڈٹ پرچیز پہ فوکس کیے ہوں گے ہم قطن اس بات کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کیش پرچیز ہی ہیں ہمارا مینلی جو فوکس ہوگا وہ کریڈٹ پرچیز پر ہوگا and when we are focusing on credit purchase تو definitely you know very well کہ کریڈیٹرز کی بات بھی آئے گی اور وہاں پر کریڈیٹرس کنٹرول اکاؤنٹ کی بات بھی آئے گی اور پرچیز لیجر کی بات بھی آئے گی جس میں کہ انڈیویجل کریڈیٹرس کے اکاؤنٹ مینٹین کیے ہوں گے اور پھر finally purchase ledger control account and individual ledger of the creditors کی ریکنسیلیشن کی بات بھی آئے گی کلیئر جی اب ہم چلتے ہیں کنٹرول آبجیکٹو کی طرف سب سے پہلا آبجیکٹو جو انشور کرنا ہے کہ پرچیز گڈس اور services are ordered under proper authority and using proper procedures یہ وہ بات ہے جو ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ ہم نے پراپر طریقے سے اس کو آرڈر کرنا ہے اور پراپر پروسیجر اپنانا ہے یہ ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر پرچیز ڈپارٹمنٹ اپنی مرضی سے پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کرنے لگ جائے تو وہ کروڑوں روپے کی مشینری فالتو میں آ کر پڑی رہے گی یا ضرورت ہے لیکن پرچیز ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ نہیں ابھی نہیں پرچیز کرنے یہاں پر ہمارا کنٹرول آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے کہ جب ضرورت ہے ایک ایسٹ کو پرچیز کرنے کی کوئی را مٹیریل پرچیز کرنے کی کوئی آفس سپلائز یا شپنگ سپلائز پرچیز کرنے کی تو اس وقت وہ پرچیز کی جائیں اور اس کا procedure that I have told you earlier کہ اس میں ریکویزیشن ہو ایک اتارٹی کی طرف سے اپروڈ ریکویزیشن پرچیز ڈپارٹمنٹ کو ہو اور وہ پرچیز ڈپارٹمنٹ پھر اکارڈنگلی اس کو آرڈر کرے اب آرڈر کرنے کے لیے بھی اپروول وغیرہ ریکوائرڈ ہے آگے اس کی آتی ہیں باتیں مثلا کہ پرچیز گوڈس اور services are only ordered as the proper conduct of the business operation and are ordered from suitable approved suppliers کیا بزنس کے آپریشنس کو کنڈکٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہوں ان کو آرڈر کیا جائے اور پروپر جو آتھورائزڈ آپ کے سپلائرز ہیں ان سے چیزیں لی جائیں کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے یہاں پر ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دوں ایک ہوتی ہے ریگولر پرچیز ایک ہوتی ہے اوکیجنل پرچیز جو اوکیجنلی آپ نے پرچیزنگ کرنا ہوتی ہے اس کے لیے تو آپ کوٹیشنز کال کرتے ہیں اور وہ سوٹیبل کوٹیشن جو ہوتی ہے جس سپلائر کی سوٹیبل کوٹیشن ہو آپ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو آپ آرڈر سپلائی کرنے کے لیے دیتے ہیں کہ جی اوکے آپ ہمیں گڈ سپلائی کریں یا آپ یہ ایسٹ سپلائی کریں ہمیں لیکن اگر آپ کی ریگولر پرچیزنگ ہے تو آپ اس ریگولر پرچیزنگ کے لیے دو تین سپلائرز آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں ان کو پہلے سے آپ کوالیفائی کر لیتے ہیں کہ جی اوکے یہ ہمارے سپلائر ہوں گے فلانی چیز کے لیے فار ایگزامپل ایک یونیورسٹی ہے جس کو فرنیچر کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے اب یونیورسٹی کا جو پرچیز ڈپارٹمنٹ ہے اس نے لازمن دو تین فرنیچر کے سپلائرز کو اپروو کر دیا ہوگا اب انہی سے وہ فرنیچر پرچیز کیا جائے گا بار بار کوٹیشن اوپن نہیں کی جائیں گے ایئر کنڈیشننگ کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں یونیورسٹی کے اب اس نے ایئر کنڈیشننگ کی پرچیزنگ کے لیے جب بھی کسی ڈپارٹمنٹ سے ریکوزیشن آئے گی جی کہ ہمیں ایئر کنڈیشننگ کے لیے اکوپمنٹ ریکوائرڈ ہیں تو that purchase department will place an order to the approved supplier. لہذا جب بات ریگولر پرچیزنگ کی ہے جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ سپلائرس کو آلریڈی چیک کر لیا ہوا ہے کہ ان کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے ان کا ریٹ ٹھیک ہوتا ہے ان کو اپروو کر لیا ہوتا ہے انہیں سپلائرس کو پھر ہم آرڈر پلیس کر دیتے ہیں سو so اس لیے یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم سوٹیبل سپلائرز کو ہی آرڈر پلیس کریں گے نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے جی کہ گڈس اور سروسز ریسیوڈ اور inspected for quality quantity and description بہت اہم کنٹرول آبجیکٹو ہے اس ایریا پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے کہ جو گڈز آئیں گی کوانٹٹی کوالٹی اس کی چیک ہونا چاہیے نیکسٹ بات آتی ہے invoices and related documentation are properly checked and approved as being valid before being entered as trade creditors اب یہ بہت امپورٹنٹ کنٹرول ہے آپ نے کریڈیٹرس کو ریکگنائز کرنا جنہیں آپ نے پیسے پے کرنے کل کو اگر وہاں پر آپ نے ان کو پیبل اماؤنٹ ہی غلط ریکارڈ کر لی ہوگی تو گڑبڑ یا کم دے رہے ہوں گے تو گڑبڑ زیادہ دے رہے ہوں گے تو گڑبڑ یہاں پر آپ کو ایک کنٹرول ریکوائرڈ ہے سو یہ آپ کا ایک بہت اہم کنٹرول آبجیکٹو ہے نیکسٹ بات ہے only valid transaction relating to payables جس میں کہ سپلائرس کی انوائسز ہیں کریڈٹ نوٹس ہیں وغیرہ شکوریٹلی ریکارڈیڈ ان داؤنٹ ریکارڈس یعنی کہ آپ بکس جو مینٹین ہو رہی ہیں صرف اور صرف ویلڈ ٹرانزیکشن ہی وہاں پر ریکارڈ کی جائیں گی انوائس جو اپروڈ ہیں آتھورائزڈ ہیں کریڈٹ نوٹس پیمنٹس کے لیے جو آپ نے واؤچرس ہیں وہ اپروڈ ہوں گے تو بکس آف اکاؤنٹس میں بکس آف اوریجنل انٹری میں ریکارڈ کیے جا سکیں گے سو so, یہ تھے جی آپ کے کنٹرول آبجیکٹوس اب بات آگے بڑھتی ہے کنٹرول پروسیجرز کی طرف تو دیکھیے کنٹرول پروسیجرز میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے آرڈرس کی ہم پہلے بھی سیل سسٹم کے کنٹرول ٹیسٹ کرتے وقت یہ سیکھ چکے ہیں کہ آرڈر بیس بنتا ہے ادھر سیلز آرڈر بیس بن رہا تھا یہاں پر پرچیز آرڈر بیس بن رہا ہے اب اگلی باتیں جو ہیں وہ آرڈر کے بعد سو سب سے پہلا جو کنٹرول پروسیجر کا ایریا ہوگا آرڈرز کا ہوگا سو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس پر بیس کر کے آرڈر ہم نے سپلائر کو بھیجنا ہے وہ ہے ریکوزیشن نوٹ یا requisition slip that should be authorised آپ جس ریکوزیشن پر بیس کر کے آرڈر بنا رہے ہیں وہ ریکوزیشن ان آتھورائز نہیں ہونا چاہیے پراپرلی جس اتارٹی کو اسے اپروو کرنا چاہیے اس ہی اتارٹی سے اپرووڈ ہو تو آپ اس پر بیس کر کے آرڈر بنائیں گے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ لائک ریکوزیشن کون لوگ بھیجتے ہیں پرچیز ڈپارٹمنٹ کو اب جنہوں نے اسٹور سے چیزیں ایشو کروانی تھی انہوں نے اسٹور کو ریکوزیشن بھیجی اگر اسٹور میں وہ مٹیریل موجود ہے تو اوکے مزید پرچیزنگ کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر اسٹور انچارج یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں اگر ایشو کر دیں تو ہم ڈینجر لیول پر آ جائیں گے اس لیے منیمم سٹاک لیول یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں یہ چیزیں ایشو کرنے سے پہلے پرچیز کر لوں یا اتنا ایشو کر دوں لیکن ساتھ ہی پرچیز کے لیے ریکوزیشن بھیج دوں کہ اگلی جو ایشوئنس کے لیے مجھے ریکویسٹ ملے گی اس سے پہلے پہلے یہ مال خرید کر سٹور میں پہنچ جانا چاہیے تو وہاں پر یہ شخص جو ہے پراپرلی آتھورائز کرے گا اس ریکوزیشن کو لیکن اگر جیسا کہ میں نے آپریشن مینیجر کی بات کی اور جنرل مینیجر کی بات کی کوئی نان کرنٹ ایسٹس کو پرچیز کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کی طرف سے ایک ریکوزیشن پہنچے گی پراپرلی آتھورائزڈ اپروڈ تب پرچیز آرڈر بنے گا اس پہ بیس کر کے نیکسٹ پروسیجر آتا ہے جی کہ all order should be authorised by a responsible official to limit she defined ہمیں پہلے سے ڈیفائن کرنا ہوں گی کہ کون سی اتارٹی کس لمٹ تک کی پرچیزنگ کے آرڈر کو آتھورائز کر سکتی ہے اب یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچیزنگ میں ہر طرح کی پرچیز آ جاتی ہیں صرف سپلائیز ہی کو پرچیز کرنا نہیں یا آپ کہیں کہ پروڈکشن سے متعلق سپلائز کو پرچیز کرنا پرچیزنگ میں ہے یا ایڈمنسٹریشن سے متعلق آفس کی سپلائز پرچیز کرنے کی بات پرچیزنگ میں صرف آتی ہے یا شپمنٹ سے متعلق جو ہمیں پیکنگ میٹیریل ریکوائرڈ ہے اس کو پرچیز کرنے کی بات صرف پرچیزنگ میں آتی ہے نو no. اس میں نان کرنٹ ایسٹس بھی پرچیزنگ میں آ جاتے ہیں اس میں پرچیز آف سپلائز بھی پرچیزنگ میں آ جاتی ہے سو so, ہم لمٹس ڈیفائن کر دیں گے کہ کون سا آفیشیل کتنی لمٹ تک کی پرچیزنگ کے آرڈر کو آتھورائز کر سکتا ہے نیکسٹ بات جو ہے اس میں آرڈر کے ریفرنس میں that is all order should be recorded on official documents showing suppliers name quantities and price یہ بہت سینسیٹیو ڈاکیومینٹ ہے ایک بنیادی ڈاکیومینٹ ہے اس لیے اس پر کنٹرول پروسیجر ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونا چاہیے دیکھیں آپ جو پرچیز آرڈر فارم بنائیں گے آفیشل ڈاکیومینٹ ہوگا وہ اور اس میں آپ سپلائر کا نام واضح طور پہ اس میں لکھا ہونا چاہیے آپ کی طرف سے who will be the dealing person by what time you need to receive that supplies at how much amount at what amount are you going to order that supplies to your supplier and what will be the discount trade discount as well as the settlement discount یا آپ جب چیزیں پرچیز کر رہے ہیں تو جی اتنے ریٹ آف ڈسکاؤنٹ پر ہم چیزیں پرچیز کریں گے جو کہ ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہوگا آئی ہوپ کہ آپ کو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ کے کانسپٹ کلیئر ہیں اور اتنے سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ پر ریٹ پر ہم ان گڈس کو پرچیز کرنے جا رہے ہیں سیٹلمنٹ ڈسکاؤنٹ مینس کہ پرومپٹ پیمنٹ ڈسکاؤنٹ کہ ہم آپ کو اگر ود ان ویک پے کرتے ہیں تو آپ فردر ایک ڈسکاؤنٹ ہمیں دیں گے جس کو آپ کیش ڈسکاؤنٹ بھی کہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ پرچیز آرڈر فارم پر تحریر کر دیتے ہیں اور ایک آفیشیل ڈاکیومینٹ بنا دیتے ہیں اس کو بھی چیک کیا جانا ضروری ہے نیکسٹ بات کہ copies of order should be retained as a method of following up late deliveries by suppliers آپ نے اب ان آرڈرس کی کاپیز ریٹین بھی کرنی ہے دیکھیں نا پرچیز آرڈر فارم ایک نہیں ہوتا ملٹیپل کاپیز ہوتی ہیں آپ کو اگر یاد ہو تو انٹرنل کنٹرول کو فلو چارٹس میں ان بات کا ذکر ہوا ہوا ہے اسپیشلی فلو چارٹ کو ذرا ذہن میں لے کر آئے تو وہاں پر ہم نے ملٹیپل ڈاکیومینٹس کی شکل دکھائی تھی پرچیز آرڈر فارم کے لیے یاد آیا وہ جو پرچیز آرڈر فارم کی ایک سے زائد ڈاکومینٹس بناتے ہیں ان میں سے ایک ڈاکومینٹ تو چلا جاتا ہے سپلائر کو اور پھر آپ اپنے پاس بھی ڈاکیومینٹ ریٹین کرتے ہیں اب جو آپ نے اپنے پاس ڈاکیومینٹ ریٹین کیا ہوا ہے وہ اس لیے کہ آپ دیکھ سکیں اس کو پراپرلی فائل کرنا ہے اس لیے کہ آپ چیک کر سکیں کہ کس آرڈر کے اگینسٹ آپ کو سپلائی مل گئی اور کون سا آرڈر ابھی تک آؤٹ اسٹینڈنگ ہے اس لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایریا پھر reorder level quantities should be preset recorded advance on the requisition note یہ بات آپ لوگوں نے کاسٹ اکاؤنٹنگ کے لیول پر پڑھی تھی جب کاسٹ اکاؤنٹنگ کا کورس پڑھا تھا وہاں پہ میٹیریل کے چیپٹر میں آپ نے بات پڑھی تھی کہ ہم reorder level and maximum and minimum stock level کو ڈیٹرمن کرتے ہیں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آپ نے ان لیولس کو پہلے ہی ڈیفائن کر لینا اور پریفریبلی ریکوزیشن کے وقت یہ بات ضرور سامنے آپ نے رکھنی ہے کہ جی میں ریکوزیشن لائک وہ جو اسٹور ڈپارٹمنٹ ریکوائر کر رہا ہے پرچیز ڈپارٹمنٹ سے کہ جی آپ پرچیز کر کے دیں مجھے یہ چیزیں اس میں ساتھ وہ ریکوزیشن میں لکھے گا کہ میں اس لیے یہ ریکوزیشن بھیج رہا ہوں تاکہ ہم ڈینجر لیول میں نہ پہنچ جائیں منیمم سٹاک لیول اگر میں یہ چیزیں ایشو کر دوں گا تو پہنچ جائے گا اتنا لیڈ ٹائم ہے لہذا آپ اتنی گڈس پرچیز کر لیجئے اس وقت کے اندر سو so یہ آرڈرس کے لیول پر کنٹرول پروسیجرز ہیں جو کہ اپنائے جاتے ہیں نیکسٹ بات آتی ہے ریسیٹس آف گڈس کی اور یہاں پر سب سے پہلی بات ہے کہ goods inwards area should be identified to deal with the receive of all goods آپ نے وہ جتنی بھی گڈس خریدنی ہے وہ جب وصول کرنی ہے آپ کے پریمیس میں جب آنی ہے تو وہ کس جگہ پر پہنچیں گی سب سے پہلے the receiving person will be the receiving office rather کون ان کو ریسیو کرے گا کیا گیٹ کیپر ریسیو کرے گا یا اسٹور انچارج ریسیو کرے گا یا کوئی انسپیکشن ڈپارٹمنٹ ہے جو ریسیو کرے گا کس گیٹ سے انٹر ہوں ہوں گی گی وہ چیزیں جو ہم ہم نے پرچیز کی ڈفرینٹ گیٹس ہو سکتے ہیں سو ایریا ڈیفائن کریں گے ہم سب سے پہلے کہ جو بھی پرچیز گڈس ہوں گی وہ سب سے پہلے کہاں پہنچیں گی کس گیٹ نمبر سے انٹر ہوں گی اور کون سے آفس کو وہ رپورٹ کریں گے ڈلیور کریں گے وہ گڈس سب سے پہلی بات next all goods should be check quantity quality and description یہاں پر گڈز ریسیو نوٹ بنایا جائے گا نام کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے کوئی اس کو گڈس انورڈ ریسیٹ کا نام دے سکتے ہیں کچھ لوگ اس کو ریسیو نوٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں کوئی اس کو گڈس انسپیکشن نوٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں anyways goods receive note normally کتابوں میں یہی لفظ چلتا ہے جی آر این اور نارملی لوگ اس کو اسی نام سے پہچانتے ہیں تو جب ہم نے ریسیوڈ گڈس جو پرچیز کیے ہیں ان کی کوانٹٹی مقدار کوالٹی معیار اور ڈسکرپشن جو ہم نے جس طرح کے ڈیزائن کی چیزیں مانگی ہوئی تھیں اسی طرح کی چیزیں ہیں یہ ہم جب انسپیکٹ کریں گے تو ہم ایک ڈاکیومنٹ بنائیں گے ایک انٹرنل ڈاکیومنٹ ہے یہ کسی اور کو نہیں بھیجنا ہوتا اس کا نام ہے good received note inspection department بنائے گا سو اس گڈ ریسیو نوٹ کا بنانا گڈس کو ریسیو کرنے کے وقت ایک ضروری امر ہے نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے کہ good receive notes should be checked against purchase orders and procedures should exist to notify the supplier of under or over delivery. یہ گڈ سیو نوٹ ان کو پرچیز آرڈر کے ساتھ چیک بھی کیا جائے گا کہ کیا ہم نے جو گڈس ریسیو کی ہیں وہ اتنی ہی ہیں جتنی ہم نے آرڈر کی تھی زیادہ تو ڈلیور نہیں ہوگی یا کم تو ڈلیور نہیں ہوئی اس کو ہم چیک جس کے ساتھ کریں گے پرچیز آرڈر جو ہم نے دیا ہوگا اپنے سپلائر کو اس کے ساتھ چیک کریں گے اور ان گڈ ریسیو نوٹ کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ اسی اسٹیج پر یہ بات ہے کہ these good receive notes should be sequentially numbered and should be checked periodically for their completeness ایک سیکوینس کے مطابق good receive note prenumbered ہو تاکہ ہمیں پتا ہو کہ اس نوٹ کے اگینسٹ گڈ ریسیو ہو چکی ہیں کوئی اس میں سے اسکپ نہ ہوا ہو امپورٹنٹ کنٹرول میئر کہ آپ کے یہ امپورٹنٹ ڈاکیومینٹس جو ہیں پری نمبرڈ ہوں تو زیادہ آپ کو سہولت ہوتی ہے فراڈ پکڑنے کی سیکوینسلی اور چیک بھی آپ نے کرنا ہے ان کو نیکسٹ ایریا کنٹرول پروسیجر کے ریفرنس میں جو بہت امپورٹنٹ ہے that is invoicing and credit notes کیونکہ اب یہ وہ دو ڈاکومینٹس ہیں جن پر بیس کر کے آپ نے پیبل کی فگر کو اسٹیبلش کرنا ہے انوائسز جب آپ ریسیو کرتے ہیں سپلائر سے تو آپ اپنی لائبلٹی کو ریکگنائز کر رہے ہوتے ہیں کریڈیٹر کے نام سے اور جب کریڈٹ نوٹ ریسیو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے جس اماؤنٹ کا کریڈٹ نوٹ ریسیو کیا اتنی اماؤنٹ اب سپلائر کو پے نہیں کرنی کیا وجوہات ہوتی ہیں بنیادی طور پر وہ پرچیز ریٹرن جو آپ نے کی ہوتی ہیں اس کے against you receive a credit note from your suppliers اب یہ انوائسیز اور کریڈٹ نوٹ کے لیول پر ہمارے کنٹرول پروسیجرز کیا ہیں ذرا سوچئے کیا ہوں گے ذرا ایسے ہی تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سوچیں انوائسیز جب ہمیں ملیں گی ان کی ایکوریسی چیک کی جائے گی ان کی کیلکولیشنس چیک کی جائیں گی ہوگا نا یہ سب کچھ اور پھر ان کی پراپر ریکارڈنگ چیک کی جائے گی کہ ان کو پروپر بکس آف اکاؤنٹس میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں ان کی کلاسیفیکیشنس چیک کی جائیں گی ہمیں جو انوائسیز مل رہی ہیں وہ نان کرنٹ ایسٹ سے متعلق بھی ہیں وہ را مٹیریل سے متعلق بھی ہیں وہ آفس سپلائی سے متعلق بھی ہیں اب لائک آپ نے جب ریکارڈ کرنا ہے تو جو نان کرنٹ ایسٹ سے متعلق ہیں ان کو تو ایسٹس میں آپ نے ڈیبٹ کرنا ہے اور جو آپ کی مٹیریل سے متعلق انوائسز ہیں اس کو آپ نے مٹیریل اسٹور کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے جو سروسز سے متعلق انوائسز ہوں گی ان کو آپ نے آپریٹنگ ایکسپینس کے اندر ڈیبٹ کرنا ہے سو so, یہاں پر کلاسیفیکیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ وہ چیزیں ہوں گی جو اس سٹیج پر کنٹرول پروسیجر کے طور پر اپنائی جائیں گی سو so, اب ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں انوائسز اینڈ کریڈٹ نوٹ سے متعلق کنٹرول پروسیجرز سب سے پہلا کنٹرول پروسیجر اس میں یہ ہے کہ purchase invoices received should be stamped with an approval grade and give a unique serial number دیکھیں آپ کو جو پرچیز انوائس مل رہی ہے یا ان وے جو انوائس مل رہی ہے جس کو آپ پرچیز انوائس کہہ رہے ہیں یہ وہی پیس آف پیپر ہے جو آپ کے سپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے سیلز انوائس ہے اب آپ کا سپلائر تو سیلز کر رہا ہے ڈفرینٹ کسٹمر کو ایک دن میں اگر وہ پندرہ انوائسز ایشو کرتا ہے تو وہ پندرہ ایک دو تین چار سے لے کے پندرہ تک کی انوائسیز سیکوینشلی نمبرڈ ہوں گی ان میں سے سپوزلی سیون نمبر انوائس آپ کو وصول ہوئی یہ آپ کا سپلائر اے تھا اب آپ صرف ایک ہی شخص سے تو چیزیں پرچیز نہیں کر رہے اب سپلائر بی آپ کو جو گڈ سپلائی کر رہا ہے اس کا انوائس نمبر ایک سو دس ہے جو آپ کو ریسیو ہوا سپلائر سی سے جو آپ نے گڈز ریسیو کی وہ چار سو سترہ نمبر انوائس آپ کو ریسیو ہوئی ان کا تو اپنا ایک سیکوینسلی نمبرڈ ہے نا سسٹم وہ اپنے انوائس کے پیڈ سے ایک انوائس آپ کو ایشو کر رہے ہیں آپ کے اگر پانچ سو سپلائرز ہیں تو پانچ سو سپلائرز کی طرف سے آپ کو مختلف رنگ اور نسل کی انوائسز ریسیو ہوں گی مختلف نمبر کی آپ کو انوائسز ریسیو ہوں گی اب اس پر کنٹرول کیسے آپ کریں گے اس پر یہ کریں گے کہ جب آپ کو انوائس ریسیو ہوگی آپ اس پر ایک سٹیمپ فکس کر دیں گے ایک گریڈ سٹیمپ ہوتی ہے اس میں کچھ گریڈز ہوتی ہیں جن کا بھی ذکر آئے گا کچھ اس میں ڈیٹیلز ڈسکرپشن لکھی جاتی ہیں سب سے پہلی بات جو اس میں آپ لکھتے ہیں وہ اپنا ایک نمبر آپ اس کے اوپر تحریر کر دیتے ہیں دیکھیں نا supplier A B C D ان کی اپنی انوائسیز کے جو نمبر اس پہ پرنٹ ہوئے ہوئے ہیں وہ تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہیں باتیں آپ کو جیسی انوائس ریسیو ہوگی کسی بھی سپلائر سے آپ اس انوائس کے اوپر اپنا اپنی طرف سے دیا ہوا ایک نمبر لکھ دیں گے اور اس کے بعد جس بھی سپلائر سے انوائس ریسیو ہوگی اس پر اس سے نیکسٹ والا نمبر لکھ دیں گے فرض کر لیں آپ کو دس بجے جو انوائس ریسیو ہوئی اس پر آپ نے سیونٹین نمبر تحریر کر دیا اور جو دس بج کر پندرہ منٹ پہ آپ کو انوائس ریسیو ہوئی اس پر ایٹین پھر اس کے بعد nineteen twenty twenty one twenty two آپ اپنا ایک سیکوینس بنائیں گے اب یہ جو نمبر ہے یہ کسی اور انوائس کو نہیں ملے گا اب نمبر تحریر کرنے کا بہرحال ایک طریقہ ہوتا ہے اس میں آپ جو نمبر بنائیں گے وہ یونیک ہونا چاہیے یونیک مینس کے وہ والا نمبر کسی اور کو کبھی بھی نہ ملے آپ سیونٹین اوبلیک کرنٹ ڈیٹ جو ہے اس دن کی جو ڈیٹ ہے وہ لکھ دیں گے اور وہاں پر آپ نیکسٹ اوبلیک ڈال کے اس سپلائر کا کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں اینی ویز یہ ایک باقاعدہ کوڈنگ ایک سبجیکٹ ہے کہ کس طرح سے کوڈنگ کی جاتی ہے آپ نے فی الحال جو بات سیکھنی ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے پرچیز انوائس جو ریسیو کیا اس کے اوپر ایک یونیک نمبر تحریر کرنا تاکہ کنٹرول بن سکے تو اس میں آتی ہے لائک میں گریڈ کی بات کر رہا تھا کہ ہی آپ نے انوائس ریسیو کرنی ہے اس پہ گریڈ اسٹمپ فکس کرنی ہے اس گریڈ میں سب سے پہلے آپ نے انوائس کو نمبر دے دینا وہ یونیک نمبر ہونا چاہیے نیکسٹ بات اس پرچیز ان وائس کے بارے میں یہ ہے کہ it should be matched with goods receive notes and purchase orders and should not be processed until this is done purchase invoice کو آپ گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ اور پرچیز آرڈر کے ساتھ میچ کیے بغیر فردر پروسیس میں نہیں لے کر جائیں گے امپورٹنٹ بات کیونکہ آپ پرچیز انوائس ایک بہت سینسٹو ڈاکیومینٹ ہے اس پر کوانٹٹی تحریر ہوئی ہوئی ہے ریٹ لکھے ہوئے ہیں ٹوٹل اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے جس کو آپ اپنی لائبلٹی بنانے جا رہے ہیں آپ اتنا تو دیکھیں کہ جو انوائس کے اوپر آپ کو کوانٹٹی ریٹ اور اماؤنٹ نظر آ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی ہیں جو آپ نے آرڈر کیے تھے ایگزیکٹلی یہ وہی کوانٹٹی ہے جو آپ نے ریسیو کی تھی کیونکہ انوائس انڈیپینڈنٹلی آتی ہے اور کوانٹیٹی آپ کو فزیکلی انڈیپینڈنٹلی ریسیو ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر آپ کا انسپیکشن ڈپارٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ سترہ چیزیں آئی ہیں ریسیو آپ کو جو آپ کو جو انوائس ریسیو ہوئی ہے وہ ٹوینٹی چیزوں کی ہے تو غلط ہوگی نا بات آپ کیوں تین آئٹمس کی زیادہ پیمنٹ کو اپنی لائبلٹی بنائیں جبکہ you have receive seventeen goods good only so یہاں پر یہ بات سختی سے کہی جا رہی ہے کہ آپ فردر پروسیس نہیں کریں گے جب تک کہ میچ نہیں ہوگی آپ کی انوائس آپ کی گڈ ریسیو نوٹ کے ساتھ اور پرچیز آرڈر کے ساتھ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے بھائی کہ the invoice should be signed and approve for payment اب یہ پیمنٹ کی اپروول جو ہے یہاں پر جس شخص سے پیمنٹ اس انوائس کی کرنے کی اپروول لی جا رہی ہے یہ وہ شخص نہیں ہونا چاہیے جس نے ان گڈس کو ریسیو کیا کیونکہ آپ دیکھ لیں نا اگر اس نے سترہ گڈس ریسیو کی اور ٹوینٹی گڈس کی انوائس کو وہ سائن کر دے تو اس کا مطلب ہے ہے کہ یہاں پر پرابلم کر سکتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ شخص وہ کہے گا جی کہ ریسیو سترہ ہو رہی ہیں ٹوینٹی کی انوائس کو میں کیوں اپروو کروں فور پیمنٹ ٹھیک ہے یہ پروسیجر اس اسٹیج پر ایک امپورٹنٹ ہے نیکسٹ بات آتی ہے جی کہ invoice sequential number should be check against purchase day book details کہ آپ نے وہ جو سیکوینشل نمبر لگایا تھا ہر پرچیز انوائس کو وہ پرچیز ڈے بک کے ساتھ آپ کو ٹیلی کرتے رہنا چاہیے یہ ایک پروسیجر ہے کنٹرول پروسیجر کہ آپ نے جو فورٹی ایٹ نمبر ہے اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹلی ففٹی نمبر تو نہیں لکھا ہوا پرچیز ڈے بک کے اندر وہ نمبر انوائس کہاں وہ وہ کیوں نہیں آپ کو پرچیز ڈے بک کے اندر ریکارڈڈ نظر آ رہی لہٰذا سیکوینشل نمبرنگ اسی لیے کی جاتی ہے کہ کوئی درمیان میں سے انوائس ان ریکارڈیڈ نہ رہ جائے پرچیز ڈے بک میں تمام انوائسز ریکارڈ ہو نیکسٹ بات ہے جی کہ input tax should be recorded separately from the purchase element of the invoice input tax کیا ہے جو sales tax at the time of purchasing the goods پے کیا جاتا ہے that is known as input tax اب آپ نے جب گڈس پرچیز کی ہیں ایک سو روپے کی گڈس پرچیز کرنے پر پندرہ روپے آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ تو ٹوٹل ایک سو پندرہ روپے کو اپنی لائبلٹی بنا رہے ہیں نا وہاں پر ایک سو پندرہ روپے کی لائبلٹی کے اگینسٹ ایک سو پندرہ روپے پرچیزنگ کے طور پر ڈیبٹ نہیں کیے جائیں گے بلکہ اس میں ایک سو روپیہ پرچیز کو ڈیبٹ کیا جائے گا پندرہ روپے سیلس ٹیکس کو ڈیبٹ کیے جائیں گے اور ایک سو پندرہ روپے کریڈیٹرس کو کریڈٹ کیے جائیں گے اب یہ جو پندرہ روپے کا آپ کو سیلس ٹیکس کا ڈیبٹ نظر آ رہا ہے یہ ان پٹ ٹیکس ہے جو کہ آپ کلیم کریں گے بار یہاں پر سیلس ٹیکس کی باتیں ہیں آپ کو صرف اتنا سا نالج ہونا چاہیے کہ پرچیز کی سٹیج پر جو سیلس ٹیکس آپ پے کرتے ہیں وہ آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے یعنی کہ سیل کرنے کی سٹیج پر جو آپ کو سیلس ٹیکس ریسیو ہوا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہوتا ہے سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی آپ نے سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو وہ لوٹانا ہوتا ہے ان کے بہاف پر کلیکٹ کیا ہوتا ہے نا لیکن اس سٹیج پر آپ کہتے ہیں جو پرچیز کے وقت ہم نے سیلس ٹیکس ادا کیا ہے وہ آپ کا حق ہے کہ سیلس کی سٹیج پر جو سیلس ٹیکس آپ نے وصول کیا تھا اس میں سے آپ ایڈجسٹ کر کے باقی کا سیلس ٹیکس آپ سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں جمع کروائیں اب یہ ایک ایسی بات میں نے چھیڑ دی ہے خام خام میں جس کا کہ آپ کی تعلق نہیں ہے بہت زیادہ بال سمپل میں کرتا ہوں اس بات کو وائنڈ اپ سیلز کی سٹیج پر جو آپ نے سیلس ٹیکس وصول کیا امانتن کیا ہے وہ آپ نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو دینا ہے فرض کر لیں وہ ہے ستر روپے آپ نے پرچیز کرتے وقت جو سیلس ٹیکس ادا کیا وہ فرض کر لے ہیں پچاس روپے تو آپ ستر روپے میں سے پچاس روپے مائنس کر کے بیس روپے سیلس ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو جمع کرائیں گے تو ان پٹ ٹیکس کو آپ کلیم کر لیتے ہیں آؤٹ پٹ ٹیکس سے وہ سیلس کی سٹیج کے ٹیکس کو آؤٹ پٹ ٹیکس کہتے ہیں اینی ویز یہ سیلس ٹیکس کے بارے میں کنفیوز نہ ہوئیے گا this is not part of your syllabus ایسے بات میں بات آ گئی اور میں نے ہلکی سی ڈسکس کر لیا آپ کے ساتھ ہم دوبارہ اس طرف آتے ہیں کہ آپ نے پرچیزنگ کے وقت جو لائبلٹی بنانی ہے وہ تو ٹوٹل لائبلٹی ہے ایک سو روپے کی پرچیز پندرہ روپے کا سیلس ٹیکس ٹوٹل ایک سو پندرہ روپے کو آپ کریڈیٹرز میں لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ کریں گے لیکن پرچیز میں یاد رکھے گا ایک سو روپے کو آپ ڈیبٹ کریں گے پندرہ روپے سیلس ٹیکس کے طور پہ ڈیبٹ ہوں گے کلیئر ہو گئی یہ بات نیکسٹ بات کی طرف چلتے ہیں کہ invoices should be properly posted to the nominal ledger اب یہ پوسٹنگ جو ہے اس کے لیے اس کو کوڈنگ بھی کرنا پڑے گی بہرحال وہ کوڈنگ ہر انڈیویجل کریڈیٹر کے لیے کی جائے گی اور پھر پوسٹ کر دیا جائے گا ان کو انڈیویجل کریڈیٹر کے اکاؤنٹ میں نیکسٹ بات کیا ہے جی batch control should be maintain over the recording of invoices to the purchase day book پھر posting in the nominal ledger and purchase ledger اور انوائسنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آخری بات ہے کہ our record of goods return should be kept and checked to the credit notes receive from supplier آپ کو جو انوائسز ریسیو ہوتی ہیں جو کریڈٹ نوٹس ریسیو ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے پروپرلی ریکارڈ کرنا ہوتا ہے بکس آف اوریجنل انٹری میں ان کے وہاں پہ بیچ ٹوٹلس آپ نے کرنے ہوتے ہیں جو ٹوٹل اماؤنٹس ہوتی ہیں ان کو آپ نے کنٹرول اکاؤنٹ میں پوسٹ کرنا ہوتا ہے اور جو انڈیویجل ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو آپ نے انڈیویجل سبسڈری لائزر اکاؤنٹس میں پوسٹ کرنا ہوتا ہے اب یہ کنٹرول اکاؤنٹ کی باتیں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ایڈوانس فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے لیول پر کہ کنٹرول اکاؤنٹ کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے وہ اکاؤنٹنگ تو نہ آپ دوبارہ مجھے پڑھنے پر مجھ, پڑھانے پر مجبور کریں آپ اس سے نیکسٹ کی بات کو دیکھیں آپ ہم نے دیکھ لیا کہ پرچیز کے سسٹم میں ہمیں کنٹرول پروسیجرز جو اپنانے ہیں وہ آرڈرنگ کے لیول پر ہیں ریسیونگ آف گڈس کے لیول پر ہیں انوائسنگ اینڈ کریڈٹ نوٹس کے لیول پر ہیں اور اب اگلی بات آتی ہے پرچیز لیجرز کے لیول پر جب ہم بات کرتے ہیں پرچیز لیجر کی تو اس کے بارے میں آپ یاد رکھیے گا کہ ہم انڈیویجل کریڈیٹرز میں جو انفارمیشن پوسٹ کی جائے گی بکس آف اوریجنل انٹریز سے اس کی بات کر رہے ہیں اگین میں نے ابھی آپ کو جیسے کہا کہ اب میں کم از کم آپ کو وہ کنٹرول اکاؤنٹس کی باتیں جو اکاؤنٹنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو نہیں بتاؤں گا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنٹرول اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں اور ان کنٹرول اکاؤنٹس کو ہم نے انڈیویجل کے ساتھ کس طرح سے ریکنسائل کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر جب سمپل پرچیز لیجر کی بات ہو رہی تو پرچیز لیجر کی بات کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر individual ledger accounts of the creditors کی بات ہو رہی ہے تو وہ individual ledger accounts of the creditors maintain کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کنٹرول پروسیجر ہے کہ payable ledger control account should be maintained and regularly checked against balance in the purchase ledger by an independent official آپ نے پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کہاں پر مینٹین کرنا ہے مین لیجر میں اب اس مین لیجر میں موجود پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ نے آپ کو ایک بیلنس دینا ہے اس بیلنس کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک انڈیپینڈنٹ آفیشل جو کہ پوسٹنگز نہیں کر رہا ہوگا لیجر میں پوسٹنگ کرنے سے انڈیپینڈنٹ جو شخص ہے وہ شخص ریکنسیلیشن کو چیک کرے گا کہ جو کنٹرول اکاؤنٹ کا اس وقت کلوزنگ بیلنس ہے کیری فارورڈ بیلنس ہے کیری ڈاؤن بیلنس ہے وہ سبسڈری لیجر یعنی کہ پرچیز لیجر میں موجود انڈیویجل کریڈیٹرز کے کلوزنگ کے ٹوٹل کے برابر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے وہاں پر جو ریکٹیفکیشن ریکوائرڈ ہوں گی وہ کی جائیں گی سو so, یہ کام کون کرے گا ایک انڈیپینڈنٹ شخص جو کہ پوسٹنگز نہیں کر رہا پوسٹنگ کرنے سے انڈیپینڈنٹ ہے وہ شخص نیکسٹ یہاں پر پروسیجر آئے گا جی کہ payable ledger record should be kept by persons independent of the receiving of payment routines اب وہ جو پرچیز لیجر ریکارڈ یعنی کہ وہ انڈیویجل ٹی اکاؤنٹس ان انڈیویجل کریڈیٹرس کے ہر ایک شخص کا جو ٹی اکاؤنٹ ہم مینٹین کر رہے ہیں یہ وہ لوگ مینٹین نہیں کریں گے جو کہ گڈز ریسیو کرنے کے لیے آترائزڈ ہیں جو انوائسز پروسیس کرنے کے لیے آتھرائزڈ ہیں یا جو پیمنٹس کرنے کی روٹینز میں موجود ہیں وہ لوگ نہیں کیونکہ وہ لازمن پھر ہینکی پینکی کریں گے آپ کو یہاں پر انڈیپینڈنٹ لوگ ریکوائرڈ ہوں گے اور پھر آخری بات کہ statements from supplier should be checked against the ledger account آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سپلائر اپنے کسٹمر کو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس بھیجتا ہے وہ ایک یاد دہانی کے طور پر بھیجتا ہے کہ جی ہم آپ کو اس منتھ میں اتنی نمبر آف انوائس ایشو کر چکے ہیں جن کے اگینسٹ اتنی اماؤنٹ پیبل ہے آپ کی طرف سے یعنی کہ ہماری طرف سے ریسیویبل ہے لہذا ہم انٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ ود ان فیو ڈیز یا جو بھی اگریڈ ٹائم پیریڈ ہے آپ ہمیں اس کی پیمنٹ کر دیں گے اب وہ کسٹمر جس کو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ آتی ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ کو دیکھ کر جتنی انوائسیز پے کرنا ہوتی ہیں ان کو ٹک کر دیتا ہے اور ان کے ساتھ ایک چیک کر کے بھیج دیتا ہے کہ جناب یہ ہیں وہ ڈیوز جو کہ میں نے آپ کو اس پیریڈ میں پے کرنے تھے کلیئر جی آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ پرچیزنگ کے کنٹرول آبجیکٹو کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے اور کنٹرول پروسیجرز کیا اپنائے جاتے ہیں ان کو ہم نے سمجھا اچھا تو تھا کہ یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات بھی ہو جاتی ہے اور پورا لیکچر اسی سے متعلق ہوتا ہے لیکن بہرحال وقت کی کمی اور کچھ تھوڑا سا زیادہ ڈیٹیلز میں باتیں چلی گئیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو میں ٹیسٹ آف کنٹرول جو پرچیزنگ کے لیول کا اس کے بارے میں بات کروں گا اور مزید پھر نیکسٹ جو ایک ایریا ہے ویجز اور پے رول کے سسٹم کے بارے میں ٹیسٹ آف کنٹرول کس طریقے سے لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ میں بات کروں گا تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ